اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے قاتلانہ امام حسین علیہ السلام کا مذہب ناظرین محترم اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ جن کا رول اسلامک ہسٹری میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور انہوں نے ایسا رول پلے کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایسی وفا کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل کہ جو امام حسین علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے وہ کس طرح سے کوفے میں آئے کس طرح سے لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کی پھر بیعت شکنی کی اور کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اس بارے میں ذکر کریں گے اور دیگر جو مس ہیں اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے اور ہمارے ساتھ ہماری گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر رضا عباس صاحب آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارے اس ایپیسوڈ میں آج کا پہلا سوال یہ ہے کل کے ایپیسوڈ کو ربط دیتے ہوئے کہ حضرت مسلم علیہ السلام جب کوفے پہنچے ہیں تو وہاں پر لوگوں نے پہلے تو ان کی بیعت کی یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن پھر ایک ایسا بھی موقع آتا ہے کہ اتنے لوگ ان کی بیعت کرتے ہیں اور ایک موقع پر وہ تنہا ہو جاتے ہیں ایک بات یہ ہے لیکن اس کے علاوہ ایک جو اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اہل کوفہ شیعہ تھے اور شیعوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو تو اگر اہل کوفہ شیعہ تھے پھر انہوں نے حضرت مسلم علیہ السلام کو اس طرح سے تنہا کیوں چھوڑا اور انہیں اتنی زیادہ مظلومی کے ساتھ شہید کیوں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے وہ ہم بہت ہی انتہائی ڈیسائسو اپنی اس بحث میں اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ جو اس موضوع کا جسے ہارٹ کہا جا سکتا ہے جی۔ مرکز کہا جا سکتا ہے تو پہلے تو میں آپ کو اسی سلسلے میں بتاؤں کہ کوفے کی یہ شہرت جس کی وجہ سے یہ الزام لگایا جاتا ہے جی۔ کہ کوفے میں سب شیعہ رہتے تھے اور ظاہر ہے کہ اہل کوفہ نے امام حسین کو شہید کیا اور ان کو قتل کیا لہٰذا یہ کہ شیعوں نے قتل کیا جی۔ پہلی بات یہاں شیعوں سے مراد ہم کیا لیتے ہیں تو پہلی بات تو ہم یہ بتائیں کہ شیعہ سے مراد وہ کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو جی۔ پہلا خلیفہ رسول اور پہلا امام مانتا ہوں ہے نا وہی تو شیعہ ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کوفے میں کیا ایسے لوگ کتنے تھے اور کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی نے بہت سی جنگیں کوفے میں اپنا پایا تخت قرار دیا اور ساری جنگیں وہیں سے لڑیں چاہے وہ صفین ہو جمل ہو نہروان ہو ہاں۔ تو جو لوگ حضرت علی کے ہم رکاب ہو کر کے کوفے میں لڑ رہے تھے ان کی کئی قسمیں تھیں اچھا۔ اس میں ایک قسم جو حضرت علی کے ہم رکاب تھے ان کے طرف دار تھے اس میں ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی جی۔ جس کے عقائد یعنی ان کو شیعہ علی اس ٹینی ٹیکنیکل انداز میں نہیں کہا جا سکتا تھا اچھا۔ وہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ برحق سمجھ کے اماموں کے ساتھ جنگ کرتے اچھا ساتھ تھے لیکن وہ شیعہ نہیں تھے لیکن وہ اس ٹیکنیکل یعنی ڈیفینیشن میں شیعہ نہیں تھے ہاں، کہ جو میں نے دی جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ شیعہ نے علی تھے جنہوں نے قتل کیا جی۔ تو وہ اس میں ایک بڑی یعنی میجورٹی وہ تھی جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ راشد سمجھ کے جی۔ ان کے ساتھ تھے اچھا، ٹھیک ہے جی۔ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی تو وہ وہ نہیں تھے کہ جو حضرت علی کو جو ہے وہ امام امام اول یا خلیفہ اول سمجھتے تھے جو شیعوں کی پہلی اچھا۔ تعداد ہے اب بات آتی ہے کہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ راش یعنی پہلا خلیفہ جی۔ اور پہلا امام ماننے والوں یعنی ایسے بامعرفت لوگ بھی کوفے میں تھے تھے جی، ان جی۔ ان کا کا کیا یعنی وہ وہ وہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے ہاں۔ کہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد تو وہ تھی کہ جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتی تھی ان کو ٹیکنیکلی شیعہ نہیں کہا جا سکتا ہے نا تو ان کو کم سے کم شیعہ نہیں کہا جا سکتا کیا کہا جائے گا وہ ایک الگ موضوع ہے نا کہ وہ ایک الگ موضوع ہے وہ مین سٹریم جو اسلام ہے جی۔ اس کے اس کے ساتھ تھے لیکن یہ کہ ان کو اس معنی میں شیعہ نہیں کہا جا نہیں سکتا کہا جا سکتا بالکل شیعہ اس کو کہا جائے گا جو حضرت علی کو پہلا امام اور پہلا خلیفہ رسول, کا معنی ہے خلیفہ بلا فصل مانے بلا فصل جی۔ ٹھیک ہے نا اب بات آتی ہے جی۔ کہ وہ کہاں تھے تو اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا کہ جب امیر شام اب یہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا جب امیر شام کا امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کا پورے اس یعنی جو اسلامی باؤنڈریز پر تسلط ہو گیا امام جی۔ حسن سے سلو کے بعد تو انہوں نے کوفے کا گورنر کس کو بنایا جی۔ زیاد ابن ابی ہی کو بنایا اچھا۔ زیاد ابن ابی کو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا بھائی ڈکلیئر کیا اچھا۔ ہے نا جی۔ اور اس کو گویا زیاد ابن ابو سفیان کیا اچھا۔ اپنے جو ہے وہ دمشق میں اس پہ گواہیاں ہوئیں یہ ہوا وہ تاریخ سب جانتی ہے تو تاریخ میں ملتا اور زیاد ابن ابی کو بنایا کوفے کا گورنر زیاد ابن ابی نے کوفے میں ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی اچھا۔ یہ زیاد ابن ابی وہ تھا جو ظلم و زیادتی میں سنگ دلی میں اپنا نظیر نہیں رکھتا تھا اچھا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کو یہ بہت بڑی عزت مل گئی تھی کہ کہا تو جاتا تھا زیاد ابن ابی اور اب اسے زیاد ابن ابو سفیان کہا جانے لگا معاویہ نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا ہاں۔ اور یہ ثابت کیا کہ نہیں یہ دراصل ابو سفیان کا بیٹا تھا اچھا۔ اور زیاد ابن ابی تاریخ لکھتی ہے ہاں۔ یا تو اس کو زیاد ابن سمیہ لکھتی ہے جی۔ یا زیاد ابن ابی سمیہ اس کی ماں کا نام تھا کہ اچھا۔ یا تو سمیہ کا بیٹا کہا جاتا تھا یا زیاد ابن ابھی یعنی اپنے باپ کا بیٹا اپنے باپ کا بیٹا باپ کون ہے نہیں معلوم نہیں معلوم تو جب جب معاویہ نے اتنا بڑا احسان ان کے اوپر کر دیا کہ ان کو گویا اپنا خون اپنے خون میں شریک کر لیا اور ابو سفیان کی گویا کے جو ہے وہ اس میں کر دیا کہ یہی ان کے باپ ہیں جی۔ تو اب کیا ہو سکتا تھا اس کی وجہ سے اس کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ بنی امیہ کی طرف سے جوش پیدا ہوا جی۔ کہ اس نے کوفے آ کر کے جو کچھ کیا وہ تاریخی کتابوں سے پوچھئے بے انتہا ظلم بے انتہا ظلم و ستم کیے کن پر ان لوگوں پر اور جی۔ امیر شام کے کہنے پر ان لوگوں پر ظلم و ستم کیے جو حضرت علی سے عقیدت رکھتے تھے حضرت علی سے محبت کرتے تھے ان پر جو جو ان ان کو پہلا پہلا خلیفہ اور امام جی، اصل شیعہ تھے سب کو چن چن کے قتل کیا گیا سزائیں دی گئیں سولی دی گئی ان کے روزنامے جو ہے وہ یعنی ان کو جو ہے وہ وظیفے ان کے بند کر دیے گئے ان کی جی۔ لسٹیں بنائی گئیں مختلف اور یہ کام ایک دو دن نہیں کیا گیا جی۔ بیس سال کیا گیا بیس سال بیس سال امیر شام السلام کے بیس سال کے دور خلافت میں جو تقریباً چالیس ہجری سے اکتالیس ہجری سے لے کے ساٹھ ہجری تک پھیلا ہوا یہ دور ہے جی جی اس میں ایک سے ایک ظالم جو ہے وہ اسلامی حکومتوں کے اوپر موجود تھا اور اس میں زیاد ابن ابی کوفے کا تھا یہ اچھا۔ وہی زیاد ابن ابی ہے جس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد ہے جو سن اچھا۔ اکسٹھ ہجری میں اور سن ساٹھ ہجری میں کوفے کا گورنر بنایا جا جی، سکتا ہے جی۔ اس کا باب زیاد ابن اس سے پہلے کوفے کا گورنر رہ چکا ہے اچھا۔ جب یہ سب ہونے کے بعد آپ سوچ سکتی ہیں کہ بیس سال تک جب حکومت کی خاص ایک شہر کے اوپر ظلم و ستم ہوگا تو اس میں کتنے رہ جائیں گے کتنے کتنے جو ہجرت کر گئے کتنے جو ہے وہ مر کھپ گئے جی۔ اور کتنوں نے اپنے بچوں کو اسی وجہ سے جو ان کا اصل دین و عقیدہ تھا وہ اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ اچھا۔ کہیں بچے کے منہ سے نکل جائے باہر تو پھر ہمارے قتل سے قتل کر دیا جائے پہلے تو یہ دور گزرا اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیے جی۔ کہ اس کے بعد جن لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے ان میں سے کچھ تو ان کے واقع مخلص شیعہ تھے اچھا۔ جیسے حضرت شاہ شاہ جی۔ جیسے حضرت حبیب بن مظاہر ہاں۔ جیسے حضرت بریر جی۔ ان لوگوں نے خط لکھے تھے اچھا۔ ان ان کے لکھنے کا طریقہ کیا تھا کہ ہمارے سر پہ کوئی امام نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ گورنر کے ساتھ جمعے میں شرکت نہیں کرتے عید میں شرکت نہیں کرتے آپ آئیں تاکہ ہم کو روحانی قیادت نصیب ہو اچھا۔ ایک وہ تھے اور جی۔ بہت سے ایسے لوگوں نے اور لوگوں نے بھی جو ہے وہ خط لکھے تھے جس میں شیس ابن ربی اور اس طرح کے لوگ بھی شامل ہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جہاں پہ یہ تھا کہ تالاب بھرے ہوئے ہیں اور پودے پک پک چکے ہیں فصلیں چکی جو میں نے کیا تو جی۔ وہ آپ بتائیے کہ تالاب بھرے ہوئے ہیں اور فصلیں پک چکی ہیں اس سے امام حسین کو لالچ کیوں دی جا رہی ہے کہ وہ مٹیریل اس سے وہ ہو کر کے ادھر آ جائیں امام حسین بھی جانتے تھے امام حسین کوفے کی کیفیت کو جانتے تھے امام حسین ایک یعنی آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ ان بچپن سے انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو پہچانا تھا جس طرح سے جس طرح سے معاویہ ابن ابی سفیان اور عبید اللہ ابن زیاد حضرت علی کے چاہنے والوں کو پہچانتے تھے اسی طرح سے امام حسین بھی حضرت علی اور اپنے چاہنے والوں کو ایک ایک کو پہچانتے تھے کوفے میں ایک ایک کو پہچانتے تھے ہاں۔ تو جب اتنی کثرت سے خط آئے تو امام بھی جانتے تھے کہ ان میں کون مخلص ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے اور کیسے کیسے اسی لیے حضرت مسلم عقیل کو آپ نے بھیجا جن لوگوں نے پہلے پہل خط لکھے تھے جیسے حبیب بن مظاہر جی، جیسے جی۔ بریر ہاں۔ جیسے شاسا یہ وہی ہیں جو کربلا تک امام کے ساتھ رہے ساتھ رہے ہے نا جی، اور جو یہ بعد میں والے ہیں ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو کربلا میں امام حسین کے سامنے نظر آتے ہیں ہاں۔ امام حسین سے لڑنے کے لیے نظر آتے ہیں تو یہ وہ وہی ہیں جو مادہ پرست تھے یہ وہی ہیں جو ہوا کے ساتھ بہتے تھے یہ وہی تو ایک طرف اتنا بڑا طویل بیس سال کا دور hmm. زیاد ابن ابی کا جی۔ اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے آ کر کے سب سے پہلے کیا تجویز کی تھی سب جی۔ سے پہلے مکے میں اور کوفے میں آ کر کے اس نے یہ کہا کہ ہر ہر محلے کا جو ذمہ دار ہوتا تھا جی جی کہ تم سارے نو واردوں کی لسٹ ہمیں سونپو اچھا۔ تمہارے محلے میں کون کون لوگ رہتے ہیں ان کی لسٹ سونپو اور تم ضمانت داخل کرو ہاں۔ کہ تمہارے محلے سے کوئی حسین کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوگا اور اچھا۔ اگر اس کے خلاف پایا گیا جی۔ تو اس محلے کے جو ہے وہ امپورٹنٹ آدمی کو سربراہ کو محلے کے ذمہ دار کو اس کے گھر کے سامنے سولی دی جائے گی اچھا، اچھا۔ اور اس کے گھر کو لوٹ لیا جائے گا اور اس کے گھر سے ہمیشہ کے لیے اس منصب کو الگ کر لیا جائے گا اچھا۔ اب ایسی ترکیب کے بعد آپ بتائیے اور اس کے علاوہ جتنے لوگ لائے گئے ان میں سے پکڑ کے نہ جانے کتنوں کو جو ہے وہ قید خانوں میں خانوں میں ڈال دیا گیا آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں اسی وقت میں حضرت میسم تمار جو ہے وہ شہید کیے جی۔ گئے اسی وقت میں حضرت مختار جو ہیں وہ قید کیے گئے تو قید خانے علی کے چاہنے والوں سے چھلک رہے تھے اب بتائیے آپ کہ جب جی۔ پوری فضا بدل گئی اس میں اچھا اور جو نکل بھی سکتے تھے جو جی۔ اصل شیعہ علی تھے شیعہ امام حسین تھے اسی ٹیکنیکل معنی میں ان کے لیے اب آپ بتائیے کہ ناکہ بندی ہو گئی ہے نہ کوئی نکل سکتا ہے نہ اپنے کو پہچان سکتا پہنچا سکتا ہے وہاں پہ مجھے تو تاریخ میں اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ اتنے جو تقریباً ساٹھ کے قریب تاریخ یہ جی۔ کہتی ہے ہاں۔ کہ ساٹھ کے قریب جو روایات ملتی ہیں کہ جی۔ امام حسین جو ہے جب جو ہے وہ دشمنوں نے وہاں رپورٹنگ کی ہے یزید کے دربار میں تو کہا جی۔ گیا کہ اٹھارہ اپنے اہل بیت کو لائے تھے اور ساٹھ اپنے شیعوں کو لائے تھے اچھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے امام حسین کے وہ شیعہ وہ تھے جو ساتھ میں تھے کہ امام حسین کے ساٹھ شیعوں کو لائے تھے یہ ساٹھ لوگ کیسے پہنچ گئے اہل کوفہ میں سے اس میں سے اکثریت اہل کوفہ کی تھی ہاں، ہاں۔ سوائے حضرت جو ہے وہ ابن قین کے جی۔ باقی جو ہے وہ اکثریت اس میں اہل کوفہ کی تھی اہل کوفہ کی تھی جو حضرت علی کو امام اول مانتے تھے جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے اور امام حسین کو بھی کو بھی اسی عقیدے کے نظر سے دیکھتے تھے یہ لوگ کیسے بچ بچا کے وہاں تک پہنچ گئے تعجب کی بات ہے اور سب سے پہلا الزام جو الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ مثلا شیعوں نے جو ہے جی۔ وہ امام حسین کو قتل کر دیا تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیعوں نے قتل کر دیا اور شیعہ مثلا اقلیت میں تھے تو بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے غیر شیعہ تھے وہ بچانے کیوں نہیں آئے امام ہاں، حسین امام حسین کو وہ کہاں تھے جب امام حسین شہید ہو رہے تھے تو وہ کہاں تھے تو یہ جواب جواب یہ نہیں یہ اس طرح کے سوال کا ایک جواب لیکن میں آپ کو علمی اعتبار سے پورے کوفے کی ڈیموگرافی بتا رہا ہوں جی۔ کہ یہ حال تھا جس وقت جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں وارد ہوا اب آپ سوچ سکتی ہیں جی۔ کہ کتنے لوگ بچے رہ گئے ہوں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور جو تھے ایسے جی۔ وہ سب ہمیں امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں کربلا میں نظر آتے ہیں اور کوئی ایسا ہمیں کوئی ایسا ہمیں تاریخ سے ایک کیریکٹر نظر نہیں آتا جو لشکر کی طرف سے یعنی کربلا میں پہنچا تھا اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ہاں ہم حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل اور امام اول مانتے ہیں اور حسین کو قتل کرنے کے جی، لیے جی، جی، کوئی ایسا کیریکٹر نہیں بلکہ صاف صاف اس میں یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے کہ جو کربلا میں رجز پڑھ رہے تھے جی۔ اور اپنے رجز میں یہ کہتے ہوئے بہت سے ایسے نظر آتے تھے جی۔ کہ جو خلیفہ سووم کا نام لیتے ہوئے نظر آتے تھے یہاں میرا اچھا۔ مقصد کسی فرق واریت کو جنم دینا نہیں لیکن روایات ملتی ہیں تاریخ ملتی ہے اور موجود ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہم خلیفہ سووم کے دین پر ہیں اچھا۔ ہم ان کے شیعہ ہیں ان کے چاہنے والے تو اچھا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ حضرت علی کے چاہنے والے اس لب و لہجے میں بات تو نہیں کرتے ہاں، ہیں تو تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ان کا دین کیا تھا وہ بہتر بتایا جا سکتا ہے جی۔ اور جو ادھر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے دین پر رسول کے دین پر اور دین علی پر ہیں کئی لوگوں نے جو باہر نکل کے جو مثلا رجس پڑھی کہا ہے کہ ایک تھے جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ جملی تھے تو اچھا۔ انہوں نے کہا کہ انل جی۔ جملی ہاں۔ انا علی دین علی کہ میں اچھا۔ دین علی پر ہوں اور ہاں۔ امام حسین کی نصرت کروں گا اچھا۔ اور وہ میدان جنگ میں آئے ہاں۔ اور ان کے مقابل پہ جو لوگ آئے انہوں نے جی۔ یہ رجس پڑھی کہ ہم تو فلاں کے دین پر ہیں ہم اچھا۔ فلاں کے دین اس کے معنی یہ ہیں ہاں۔ کہ اس وقت جو لفظ شیعہ مانا جاتا تھا وہ جس کا طرفدار جو ہوتا تھا وہ اس کا شیعہ مانا جاتا تھا وہ اس جس کا طرف دار ہوتا تھا اس کا اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب حضرت مسلم کوفے میں جی، جی۔ آئے تو وہ تنہا کیوں ہو گئے ایک تو ان کو جو کچھ لوگ جمع ہوئے تھے جی۔ وہ وہ تھے کہ جو ہر نئی چیز کی طرف آ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ عربی میں ایک مسل ہے کل جدید لذیذ یعنی جتنی نئی چیزیں ہیں وہ لذیذ ہوتی ہیں نیا پن پبلک کو نیا پن چاہیے تو اب یہ ہوا کہ اچھا ابھی تک یہ معاملہ تھا اور اب جو ہے وہ مسلم ابن عقیل آئے ہیں ہاں، اور حسین ابن علی بھی آنے والے ہیں ہاں، ہاں۔ تو ان کی وجہ سے لوگ ان کے گرد بہت سے جمع ہو گئے لیکن یہ وہ مخلصین نہیں تھے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فضل یا امام حسین کے متعلق وہ عقیدہ رکھتے تھے بلکہ یہ وہی لوگ تھے کہ جو ایک تبدیلی چاہتے تھے اچھا۔ لیکن یہ لوگ حکومت کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو وہی ہوا کہ یہ لوگ اس اس دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکے حکومت کا تو یہ جو لوگ کسی تبدیلی کے امید میں جو ہے وہ ایک شخصیت کے گرد آ گئے تھے جیسے ہی ان پر حکومت کا دباؤ پڑا جی۔ اہل خانہ کا دباؤ پڑا تو وہ چیز چونکہ وہ گہری نہیں تھی اس میں جو ہے وہ اتنی عقیدت نہیں تھی بلکہ وہ تو جی۔ ایک وقتی ان کا وہ تھا ہاں۔ تو اس وجہ سے بیوی آتی تھی اپنے ہاں۔ شوہر کو لے جاتی تھی بیٹی آتی تھی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے ہاں، جاتی تھی باپ آتا تھا بیٹے کو قسم دلاتا تھا اس کو جو واسطہ دیتا تھا ماں کا جی۔ واسطہ دیتا تھا اپنی جو ایورس کا واسطہ دیتا تھا ماں کے دودھ کا واسطہ دیتا تھا اور اس کو لے جاتا تھا اور یہ حالتیں جو ہے یہ حالت اتنی آگے بڑھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ نے عشاء کے بعد نماز کے بعد جو ہے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہ تھا یہ وہی لوگ تھے جی۔ کہ جو یعنی جو لوگ اصل میں کھڑے ہو سکتے تھے ہاں۔ وہ یا نظر بند کر دیے گئے تھے یا پھر جو ہے وہ قید خانوں میں تھے تہ ہاں۔ خانوں میں تھے یہ کر رہے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو عام طور پہ تماشائی جیسے ہوتے ہیں ہاں۔ آپ دیکھیے کہ خامخواہ ابھی جو ہے وہ صرف کسی سڑک پر جو ہے وہ ایک جھگڑا ہو رہا ہو تو دیکھیے کتنے تماشائی پیدا ہو جاتے ہیں یہ جتنے تماشائی نظر آ رہے ہیں آپ جی۔ ان کو کس فرقے کا کہیں گی یا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ لڑنے والے دونوں لڑنے والوں میں سے کسی کے ہیں جی۔ نہیں بلکہ ایسا نہیں بلکہ تماشائی ہیں کیونکہ ہر آدمی یہ اس بات کی متمنی رہتا ہے کہ کچھ نیا ہو تاکہ ہم بھی تماشا دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہو رہا ہے ہاں۔ تو ان میں سے کوئی ایسی تعداد نہیں تھی کہ جن کو یہ کہا جائے کہ یہ سب وہی لوگ تھے کہ جو حضرت علی کو گویا خلیفہ بلا فصل مانتے تھے اور آج اس طرح سے آ گئے تھے ہے نا تو یہ حکومت کے دباؤ کو برداشت کرنا یہ پھر انہی لوگوں کا کام ہے جیسے واقع کربلا میں جو لوگ موجود تھے وہ ساٹھ لوگ موجود تھے نا جی۔ آپ بتائیے کیا ان کے اوپر حکومت کا دباؤ کام کر پا رہا تھا وہ تو تین دن کے پیاسے بھی تھے بھوکے بھی تھے اور سب کچھ اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ابھی ہم امام حسین کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیں جی۔ ابھی دنیا ہمارے لیے بالکل ہموار ہو جائے گی ابھی ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے اسی طرح زندگی گزارنے لگیں گے جیسا کہ ہم گزار رہے تھے ہاں لیکن جن جو عقیدے میں راسخ ہوتے ہیں ان پر دباؤ کام نہیں چلتا دباؤ کا کام نہیں چلتا وہ لوگ کے جو لالچ یا خوف میں ہوتے ہیں ان جی۔ کو یا تو لالچ سے توڑا جا سکتا ہے یا خوف سے توڑا خوف سے جی واقعی آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا بہت شکریہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ لفظ شیعہ کا اصل میننگ ہے کیا کیونکہ ایک خط کے بارے میں ملتا ہے جب حضرت مسلم ابن عقیل آئے ہیں کوفے تو انسٹنٹ ایک خط لکھا گیا تین افراد کی طرف سے اس میں ایک نام عمر ابن سعد کا بھی آتا ہے کہ جس میں اس نے یہ ذکر کیا ابن زیاد کے لیے اس نے خط لکھا کہ میرے شیعوں سے مجھ کو یہ خبر ملی ہے کہ مسلم ابن عقیل یہاں آ پہنچے ہیں اور ہماری حکومت کو توڑ کر اپنی حکومت بنا رہے ہیں جلدی یہاں پہنچو ورنہ ہماری حکومت زیر ہو جائے گی تو یہاں یہ لفظ شیعہ کیوں مینشن کیا گیا دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں لفظ شیعہ تشیع یہ کیا ہے جی اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے حضرت موسیٰ کے جو ہے وہ طرف داروں کو ان کا شیعہ کہا گیا ہے یہ لفظ کئی دفعہ جو ہے وہ قرآن میں تین دفعہ میری نالج کے مطابق تین دفعہ لفظ شیعہ آیا ہے اور تینوں دفعہ اس کے معنی ہیں طرف دار کے دوست کے یا کوئی ایک ایسا فرقہ کوئی ایسا گروہ جو کسی عقیدے میں ساتھ بندھا ہو تو وہ جو ہے وہ اس کا شیعہ کہلاتا ہے نا تو ہاں۔ اسی طریقے سے اس وقت یہ لفظ بالکل زباں زد خاص و عام تھی اچھا۔ کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا یہ شیان علی ہیں یہ شیان فلاں ہیں کچھ لوگوں کو شیان بنی امیہ کہا جاتا تھا اچھا، تو اچھا۔ شیان بنی امیہ کا مطلب بنی امیہ کے طرف دار ہے نا تو اسی طریقے سے جس خط کا آپ حوالہ دے رہی ہیں یہ جی۔ خط کس نے لکھا کچھ تاریخ کتابوں میں اس خط کی نسبت شمر کی طرف دی گئی ہے اچھا۔ کچھ جگہوں پہ اس کی نسبت جو ہے وہ شیس ابن ربعی اور تین لوگوں کے نزدیک جی، دی گئی اس میں عمر کا نام ہاں اس میں عمر سعد کا نام ہے کہ اس نے یہ لکھا کہ یہاں جو ہے وہ آ گئے ہیں مسلم ابن عقیل آ گئے انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ میرے شیعوں نے خبر دی ہے جب یہ خط یزید کو پہنچا تو یزید نے ابن زیاد کو لکھا کہ میرے شیعوں نے یہ خبر دی ہے اچھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جی۔ یزید ان لوگوں کو اپنا شیعہ تصور کرتا تھا اس کے معنی یہی ہیں کہ کوفے میں ایسے لوگ موجود تھے جو بنی امیہ کے شیعہ تھے اور ایسے لوگ بھی موجود تھے جو جی۔ امام حسین اور حضرت علی کے شیعہ تھے ہے نا تو اس میں اب یہ دیکھیے کہ یزید کا یہ خط جو ابن زیاد کو جا رہا ہے اس میں دونوں طرح کے معنی دیے گئے ہیں میرے شیعوں نے مجھے یہ خبر دی ہے جی۔ کہ حسین ابن علی نے اپنا ایک وہ بھیجا ہے اور یعنی مسلم ابن عقیل ایک الچی بنا کے بھیجا ہے جو حسین کے چاہنے والوں کو ان کے شیعوں کو اپنی طرف بلانے دعوت دے رہے ہیں ہاں۔ جی۔ تو اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شیعہ کے معنی ہوتے ہیں طرفدار شیعہ کے معنی ہوتے ہیں محبت کرنے والا دوستی قدم بھرنے والا ایک گروہ جو ہے اس کو شیعہ یہ کوئی خاص فرقہ نہیں ہے یہ فرقہ بعد میں میں اس اس کا نام پڑ گیا جی۔ لیکن دور یہی تھا کہ جو حضرت علی کو حضرت علی کی محبت کا خاص طور پہ حضرت علی کو رسول کا خلیفہ بلا فصل سمجھتا تھا جی۔ اس کو شیعان علی کہا جاتا ہاں۔ ان کو شیعان علی کہا جی، جاتا تھا ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس خط کی بھی اہمیت ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کوفے میں شیعان بنی امیہ بھی موجود تھے اور شیعان علی بھی موجود جی، تھے جی۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ شیعہ لفظ کے معنی سے باخبر ہو گئی جی، ہوں گی جی، جو عربی زبان میں ہے جی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارا مکالمہ ہے یہ اس کتاب سے پر منحصر ہے کہ جو آج سے تقریباً اسی برس پہلے سید العلماء آیت اللہ علی نقی نقوی نے اسی الزام کے جواب میں اسی نام سے کتاب لکھی تھی قاتلان حسین کا مذہب کیونکہ ہمیشہ سے یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے اور جب بھی ایام ازا آتے ہیں تو یہ الزام لگایا تھا کیوں کیونکہ ایام ازا جگہ میں جو ہے وہ دوسری تبلیغیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں اور اس وقت صرف امام حسین کا پیغام اور امام حسین کی پیغام کی روشنی میں پیغام توحید ہوتا ہے جو دنیا میں جو ہے وہ چھا جانا چاہتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے تو اس کو کاؤنٹر اسی طریقے سے تو جی، تو یہ یہ کتاب جی الزام جو اس الزام کی رد میں یہ کتاب لکھی گئی تھی کہ جی۔ جو اس وقت بھی جس نے اس وقت بھی لوگوں کے زبانوں پر قفل لگا دیے تھے جی۔ اور آج ضرورت ہے کہ مکال کی شکل میں ہم اس کو ریپروڈیوس کر رہے ہیں جی، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی یہ الزام لگاتے ہیں تو ہم بالکل لگاتے ہیں تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان آرگیومنٹس کو دوبارہ سے پیش کریں تاکہ وہ نئی نسل جو انہی آرگومنٹ کو سن کے بڑی ہوئی ہے ان کی تشفی کا سامان کیا جا سکے کہ یہ الزام بالکل بے بے بنیاد ہے جی۔ ہے ہے اور اور غلط غلط شک بہت خوب اسی کے ساتھ میں اپنا آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جب حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام کو ان کی شہادت کا کیسے پتا چلا اور بعد میں پھر انہوں نے کیا ایکشن لیا یہ سن کر کہ ہاں شہادت ہو گئی ہے جی یہ تو تاریخ نے ہم کو بتایا ہے کہ امام جی۔ حسین علیہ السلام جو ہیں وہ منزل سالبیہ پر تھے جی۔ اور آپ جو ہیں وہ اس یہ منزل سالبیہ تھوڑا سا بتا دیجیے منزل سالبیہ ایک منزل ہے جی۔ جس جس طرح سے آج کل جو ہے وہ اسٹیشنس ہوا کرتے اچھا، ہیں اچھا۔ تو جی۔ اسی طریقے سے جب کہیں سے کہیں کی مسافت جو ہوتی تھی تو اس میں بہت سی منزلیں ہوتی تھیں اچھا۔ مثلا امام حسین مکے سے کوفے جا رہے ہیں جی۔ تو مکے سے کوفے کو مثال کے طور پر پندرہ منزلوں میں بانٹ دیا گیا ہے مثال کے طور پر تو اس کا مطلب ایک منزل تقریباً ایک ایک منزل عام طور پہ پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر جتنا ایک دن میں آدمی پندرہ بیس جی۔ کلو میٹر سفر کر سکتا تھا بیس پچیس کلو میٹر سفر کرتا ہوگا اس اعتبار سے ناقے اور پیدل سفر سفر میں میں جی۔ تو جو دن بھر کا جس ہو جاتا تھا اس کو ایک منزل کہا جاتا تھا اچھا۔ یہ منزلیں ایسی ہوتی تھی جہاں پہ تھوڑا بہت پانی وانی کا انتظام ہوتا تھا یہ ہوتا تھا قافلے روکا کرتے تھے اس ہاں، کو منزل کہا جاتا ہاں، تھا تو منزل سالبیہ بہت سی منزلیں ہیں جی، تو منزل شراف ہے منزل سالبیہ ہے منزل ذات العرق ہے اچھا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے منزل سالبیہ پر امام حسین حسین کو انتظار تھا کہ میرے جو نامہ بر مسلم ابن عقیل ہیں ان ان کا کیا انجام ہوا یا وہ وہ جو جو ہے ہم نے کو بنا کے بھیجا تھا اس کا نتیجہ کیا ہوا جی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوفے کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے جی۔ جو قریب آیا تو امام حسین نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو تو وہ جی۔ کہتا ہے کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں تو امام نے پوچھا کہ ہمارے بھائی مسلم ابن عقیل کی کوئی خبر ہے جی۔ تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں جی۔ امام نے فرمایا کہ تمہیں جو کہنا ہو یہاں کہو یہاں پہ مکمل ٹرانسپیرنسی ہے شفافیت ہے ہم کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھنا چاہتے تو اس نے یہ کہا کہ آپ کے بھائی مارے گئے اور جس وقت میں چلا تھا اس وقت ان کے ان کی لاش کے پیروں میں رسی باندھ کے ان کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا جی۔ تو اور ہانی کی ہانی ابن عروا کی لاش کو جی۔ اور حضرت مسلم ابن عقیل کی جی۔ جنازہ اطہر کو جو ہے وہ ان کے لاش کے ان کو کوفے کی گلیوں میں تشہیر کیا جا رہا تھا جس کو سن کر امام حسین نے کلمہ استرجا اپنے زبان پہ جاری کیا اللہ و زبان جاری کیا جی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ جو جس بات کا خدشہ تھا وہ صاحب وہ چیز ہو گئی ہے جی۔ اور اب کوفہ جو ہے وہ ہمارے جانے کی جگہ نہیں رہے گا جی۔ کوفہ ہمارے جانے کی جگہ نہیں ہے اور امام حسین نے اسی وقت کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اچھا پھر وہیں سے سفر کربلا کا وہیں سے سفر سفر کربلا ایک دوسرے راستے پر آپ مڑ گئے جی۔ اور جو ہے وہ وہ پھر ایک یعنی کربلا کا قصد نہیں تھا جی۔ وہ تو جب منزل نینوا پہ پہنچے تو اسی جگہ پر ایک اور نامہ پر آیا کہ جی۔ جہاں تم حسین کو پاؤ وہیں پر روک دو حضرت ہر جب ہاں وہ نہیں ہر نہیں آئے بلکہ یہ امر یعنی عمر ابن سعد یہ خط لے کر کے آیا اچھا، اچھا۔ ہر تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا اچھا۔ لیکن یہ عمر ابن سعد جو ہے وہ دو محرم کو آیا اس وقت امام منزل نینوا پر تھے اچھا۔ منزل نینوا پر جی۔ تھے تو اس نے یہ کہا کہ اب میں اس جو ہے میرے پاس یہ خطایا ہے جی۔ کہ جہاں پر حسین ہوں وہیں پر ان کو روک دو وہیں پر ان کو روک دو اور ان کو پانی بھی نہ دیا جائے ہاں۔ اور یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے کہ ان کو پانی نہ دیا جائے جیسا کہ انہوں نے خلیفہ عثمان کے لیے کیا گیا تھا ہاں۔ ویسا کیا جائے یعنی ان کو بھی پانی بند کر دیا جائے جیسا ان پہ پانی بند کیا گیا تھا آپ سمجھ رہی ہیں نا جی۔ اب آپ بتائیے کہ قاتلان امام حسین جو اگر شیعہ ہونے کا ان پہ الزام لگایا جائے تو کیا شیعوں کی زبان ایسی ہوتی ہے بالکل نہیں ہوتی جی۔ تو پھر یعنی یہ تو دنیا جانتی ہے کہ جو ہے وہ شیعوں کا عقیدہ وہ نہیں ہے کہ جو اس خط میں بیان کیا جا رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے اس عقیدے کا رکھنے والا کوئی اور تو ہو سکتا ہے مگر شیعہ نہیں ہو سکتا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے نا تو آپ کس پر یہ الزام لگانا چاہتے ہیں جی۔ کیا عمر ابن تشو کا الزام دھرنا چاہتے ہیں یا شیس ابن ربیع پہ یہ الزام دھرنا چاہتے ہیں جی۔ یا جو ہے وہ محمد ابن اشس پہ یہ الزام رکھنا چاہتے ہیں یا جو ہے حسین ابن نمیر پہ یہ الزام رکھنا چاہتے ہیں جی۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو دشمنی آل محمد میں بالکل ممتاز ہیں دنیا لوگ ان کو پہچانتی ہے ہاں، اور اس کے مقابلے پہ کون لوگ ہیں بریر حمدانی ہیں ہاں۔ جو کوفے میں جو ہے وہ قرت کرتے ہیں بچوں کو قرآن کا درس دیتے ہیں قاری جی، جو جی۔ ہے وہ قرآن ہے ہاں۔ اس کے مقابلے پہ حبیب مظاہر ہیں اس کے مقابلے پہ شاسہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کوفے کے بالکل نامور ہستیاں ہیں اور یہ اہل بیت کی محبت میں بھی معروف ہیں جی، ہے نا تو کون سا ایسا نامور آدمی لشکر یزید میں ہے کہ جس کو یہ سامنے لا کے بتایا جائے کہ یہ شیعہ اہل بیت جی، جی. میں سے تھا تھا یا شیعہ میں سے ایسا ایک کیریکٹر بھی نہیں نکالا جا سکتا ایسا ایک کیریکٹر بھی نہیں کیا جا سکتا بلکہ جا بجا تاریخی شہادتیں ملتی ہیں کہ وہ لوگ شیعہ نہیں تھے جی۔ اور حضرت علی سے محبت نہیں رکھتے تھے اور جو حضرت علی سے محبت نہیں رکھتا تھا وہ امام حسین سے بھی محبت نہیں رکھتا جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج کا ہمارا اپیسوڈ بھی بہت عمدہ رہا اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی ہماری آج کی اس گفتگو سے کافی استفادہ کیا ہوگا کیونکہ ڈاکٹر رضا عباس صاحب نے جس انداز میں اور جس طرح سے گفتگو کی ہے اس سے واقع ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے اور اسی کے ساتھ میں اپنے آج کے ایپیسوڈ کو تمام کرتی ہوں آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ